سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر پاد مارتا ہوا پلٹ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اذان نہیں سنتا جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے اور جب اقامت ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ یاد کر یہ یاد کر ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو اسے یاد نہ آتی ہوں حتیٰ کہ آدمی کو خیال ہی نہیں رہتا کہ کتنی رکاتیں پڑی ہیں سننے ابو دبوت حدیث نمبر پانچ سو سولہ